تلسمی گائے بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو کاشتکار دولت مند تھے ان دونوں کے بڑے بڑے کھیت تھے اور وہ بہت سی گائےوں کے مالک تھے پر انہوں نے کبھی کام نہیں کیا وہ ہمیشہ دوسرے کاشتکاروں کو کام پر رکھتے اور ان سے اپنے کھیتوں میں کام کراتے وہ دونوں بڑی بڑی حویلیوں میں رہتے اور ہمیشہ مہنگے لباس پہنتے پر سب کچھ ہونے کے باوجود جیک اور ہیری خوش نہیں تھے میں اور زیادہ کاشتکاروں کو کام پر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میری اور مدد کرے پیسہ کمانے میں میں سہمت ہوں پر میں ریشم سے بنے کپڑے خریدنا چاہتا ہوں او کیسا رہے گا اگر ہم اتنی دولت کما لیں کہ زیوراتوں سے جڑا محل تعمیر کر لیں او یہ ایک عجوبہ ہوگا اسی پڑوس میں کچھ گھروں کی دوری پر تھامس رہتا تھا تھامس ایک غریب کاشتکار تھا اس کے پاس بس ایک ہی گائے تھی اور کھیت کی تھوڑی سی زمین کیسے ہو تھامس پڑوس کے گاؤں میں ایک آدمی اپنی گائے بیچ رہا ہے کیا تم اسے خریدنا چاہو گے کاش میں خرید سکتا پر میرے پاس ایک اور گائے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں میں تمہیں ادھار دے سکتا ہوں اگر تم چاہو تو تم بہت فراق دل ہو اگر میں تمہارے پیسے سے گائے خرید بھی لوں تو بعد میں وہ کیسے زندہ رہ پائے گی میرے پاس اتنے ذریعے نہیں ہیں کہ میں دو گایوں کی نگہبانی کر سکوں نہ ہی میں تم سے روزانہ پیسے ادھار لے سکتا ہوں وہ کمزور ہو جائے گی تمہارے خیال کے لیے شکریہ میرے دوست پر میں اس میں مطمئن ہوں جو میرے پاس ہے تھامس بہت عقل مند اور محنتی تھا روزانہ وہ اپنے کھیت میں جاتا اور پورا دن مشقت کرتا پھر وہ اپنی گائے کے ساتھ گھر آتا اور اسے چارہ کھلاتا تھامس نے کبھی زیادہ کی خواہش نہیں کی وہ اس کے لیے شکر گزار تھا جو سب اس کی زندگی میں تھا وہ ہمیشہ خوش رہتا پر جیک اور ہیری خوش نہیں رہتے تھے وہ تھامس سے بہت حسد رکھتے تھے یہ تھامس مسلسل اتنا خوش کیوں رہتا ہے مجھے بھی یہی خیال آتا ہے ہر مرتبہ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں کے پاس نہ بڑا گھر ہے نہ بڑا کھیت میرے خیال سے اس کا سبب اس کی گائے ہے تم صحیح کہہ رہے ہو اس کی یہ ایک لوتی گائے ہے جو پورے کھیت میں ہل چلاتی ہے مجھے ایک تصویر سوجھی ہے چلو اس کی گائے خرید لیتے ہیں اگلے دن جیک اور ہیری تھامس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کیا وہ اپنی گائے بیچنا چاہتا ہے پر یہی اکلوتی گائے تو ہے میرے پاس دیکھو ہم تمہیں دس چاندی کے سکے دینے کو بالکل تیار ہیں اس سے اچھی قیمت تمہیں کہیں نہیں ملے گی بہت سی گائے ہیں بکنے کے لیے ہاں تم تو دو خرید سکتے ہو اتنے میں ایک اچھا سودا ہے خرید لو یہ اچھا سودا کیسے ہے میرے پاس ایک صحت مند گائے ہے جسے میں اچھے سے کھلا سکتا ہوں نگہبانی کر سکتا ہوں تم چاہتے ہو کہ میں تم کو یہ گائے بیچ دوں اور دو خرید لوں جن کی میں نگہبانی نہ کر سکوں میں تمہیں اپنی گائے نہیں بیچوں گا اب تشریف لے جائیے جیک اور ہیری کو بہت غصہ آیا پر وہ چپ چاپ چلے گئے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے اس کی ضرورت کیسے ہوئی ہمیں نہ کہنے کی ہم اس گاؤں کے سب سے دولت مند لوگوں میں سے ایک ہیں ہے نا اسے ہماری عزت کرنی سیکھنی ہوگی اپنی گائے پر کچھ زیادہ ہیمنڈ ہے ہمیں اسے مجبور کرنا ہوگا وہ گائے بیچنی پڑے جیک اور ہیری تھامس کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے چپ چاپ اپنے گھر سے نکلی اور تھامس کے کھیت کی طرف روانہ ہوئے اپنے دوست کی فکر کیے بنا انہوں نے پورے کھیت میں آگ لگا دی اگلے دن تھامس اٹھا تو اسے آگ کے بارے میں خبر ملی وہ فوراً بھاگا اور اس نے دیکھا کہ اس کی فصلیں پوری طرح تباہ ہو گئی تھی او نہیں میری فصلیں اب میں کیسے گزارا کروں گا <laughs> دن بیت گئے اور تھامس کا سارا جمع راشن ختم ہو گیا تھامس اور اس کی گائے کے پاس اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا دو دن گزر گئے ہیں میں تو کسی طرح جی سکتا ہوں پر گائے نہیں جی پائے گی میرے خیال سے گائے کو بیچنا ہوگا جو کوئی بھی اسے خریدے گا وہ اس کی اچھی نگہبانی کرے گا تھامس کے پاس ایک چھوٹا سا شیشے کا مرتبان تھا جس میں وہ اپنے پیسے بچا کر رکھتا تھا اس میں زیادہ پیسہ نہیں بچا تھا کیوں کہ اسے پتا نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر سے کتنے عرصے تک باہر رہے گا اس نے اپنا سارا پیسہ ایک بٹوے میں ڈالا اور اپنا گاؤں چھوڑ دیا جنگل سے گزرتے ہوئے تھامس نے محسوس کیا کہ اس کی جیب میں اس کا پیسہ محفوظ نہیں ہے مجھے اسے گائے کی گھنٹی سے باندھ دینا چاہیے یعنی کوئی چور آتا ہے تو وہ کبھی گائے پر حملہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا تھامس نے گائے کی گھنٹی کے ساتھ بٹوا باندھ دیا اور آگے چلا گیا کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچا اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی گائے کو ایک چھپر کی چھاؤں میں باندھا اور پانی ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا چھپر کے پاس ہی ایک اناج اور دالوں کی دکان تھی اس دکان کا مالک گھومنے پھرنے کے لیے باہر آیا بہت ہی بورنگ دن ہے یہ اس نے چھپر کے نزدیک گائے کو دیکھا اور اس کے قریب گیا جیسے ہی گائے نے اپنا سر مالک کی طرف گھمایا اس کے گلے سے ایک چاندی کا سکہ گرا ہاں؟ یہ کیسے ہو گیا اس نے نزدیک جانے اور گائے کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی اس نے گائے کی طرف قدم بڑھایا ایک اور سکہ اس کے گلے سے گرا کیا کہیں یہ تلسمی گائے تو نہیں ہے مالک نے گائے کی گھنٹی سے بندھے چاندی کے سکوں کے بٹوے پر غور نہیں کیا اسے تلسم کی گائے سمجھ کر اس نے فوراً اسے خریدنے کا فیصلہ کیا ٹھیک تھامس واپس آیا السلام علیکم جناب کیا یہ آپ کی گائے ہے ہاں کیا کچھ ہوا ہے کیا آپ اسے بیچنا چاہیں گے مجھے اس کی بہت ضرورت ہے او بے شک میں قریب کے گاؤں جا رہا تھا اسے بیچنے کے لیے کیا کہا شاید اسے یہ نہیں پتا کہ یہ ایک تلسمی گائے ہے او ہو آج تو میری قسمت بہت اچھی ہے ٹھیک ہے پھر میں اس کے لیے تمہیں پانچ سو چاندی کے سکے دینے کو تیار ہوں تو کیا ہمارا سودا پکا ہوا تھامس حیران تھا اس نے بنا وقت ضائع کیے سودا قبول کر لیا اس نے اپنے پانچ سو چاندی کے سکے لیے اور چلا گیا اپنے پیسے کا بٹوا جو اس نے گائے کی گھنٹی سے باندھا تھا وہ اسے بالکل ہی بھول گیا تھامس خوشی خوشی گھر چلا گیا جب وہ واپس آیا تو اس نے جیک اور ہیری کو اپنی دہلیز پر دیکھا وہ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے سوچا تھا کہ تھامس اداس ہو کر گھر لوٹے گا پر اس کی بجائے اس کے چہرے پر بہت ہی غضب کی مسکراہٹ تھی <laughs> کیسے ہو تھامس تم بہت خوش دکھ رہے ہو ہاں میں ہوں میں نے اپنی گائے ایک فراغ دل نیک انسان کو بیچ دی اس نے مجھے اس کی قیمت پانچ سو چاندی کے سکے دی پانچ سو چاندی کے کے سکے سکے پانچ سو چاندی ہاں اب میں اور بڑا کھیت خرید سکتا ہوں میں اور زیادہ فصلیں اگاؤں گا اور انہیں منڈی میں بیچوں گا اور زیادہ گائے بھی رکھ سکتا ہوں میرے پاس کافی ذریعے ہوں گے ان کی حفاظت کرنے کے لیے میری گائے سچ مچ میرے لیے خوش قسمت رہی ہے خیر میں اب بہت تھک گیا ہوں میں جلدی ہی تم سے ملوں گا الوداع دوسری طرف مالک کو تھامس کا وہ سکوں سے بھرا ہوا بٹوا ملا جو گائے کی گھنٹی سے بندھا تھا وہ سمجھ گیا کہ آخر یہ کوئی تلسمی گائے نہیں تھی پر اب وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا جیک اور ہیری کی کوششیں ناکام ہوں وہ تھامس کو ناخوش دیکھنا چاہتے تھے حالانکہ وہ تھامس سے زیادہ دولت مند تھے انہیں بہت ہی ادنا اور غریب محسوس ہوا اور دوسری طرف تھامس اس سے زیادہ خوش پہلے کبھی نہیں تھا جیک اور ہیری نے نا امیدی میں اپنے سر لٹکا لیے اور چلے گئے تھامس نے اپنے پیسے سے ایک بہت بڑا کھیت خریدا اور بہت سی گائے اس نے کام کرنا کبھی بند نہیں کیا وہ فصلیں اور دالیں اگاتا اور انہیں منڈی میں بیچتا آہستہ آہستہ اپنی محنت سے وہ گاؤں کا سب سے دولت مند کاشتکار بن گیا